نحمده على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 271 آیت نمبر 1 سے 60 تک لیسن نمبر 271 آیت 1 ٹو 60 سورۃ ازاریات مکمل لفسی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں گرد اڑانا فلحا ملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں وقرا بوجھ فل پھر چلنے والیاں ہیں یسرا آسانی کے ساتھ فل مقصماتی پھر تقسیم کرنے والے امرا کام کو یا فل مقصماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں امرا کام کو ان نما تو ادونا بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو لسادق البتہ سچا ہے وہ ان اور بے شک جزائے اعمال لواقع البتہ واقع ہونے والی ہے وہ سمائی کسم ہے آسمان کی ذات الحبک راستوں والے انکم بے شک تم لفی قول البتہ ایک بات میں ہو مختلف جو مختلف ہے یو فکو پھیرا جاتا ہے ان ہو اس سے من افق جو پھرے قتل الخراسون مارے گئے اندازے لگانے والے الدینہ وہ لوگ وہ فی غم رتن غفلت میں ساہون بھولے ہوئے ہیں یس وہ سوال کرتے ہیں ایانا کب ہوگا یوم الدین جزا سزا کا دن یوم اس روز ہم وہ النار آگ پر یفتنون تپائے جائیں گے زوکو چکھو فتنتکم اپنی گمراہی کو ہاض الزی یہ وہ چیز ہے کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے تستا جلون تم جلدی مچاتے ان نل بے شک متقی لوگ فی جنات ان باغات میں وعیون اور چشموں میں ہوں گے آخذینہ لینے والے ہیں ما آتا ہم جو دیا ان کو رب ہم ان کے رب نے انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قبل ذالک اس سے قبل محسنین نیکوکار کانو تھے وہ قلیلن کم ہی من اللیلی رات میں سے یہ جون جو وہ سوتے تھے وبل اسہاری اور سحری کے وقت ہم یستغفرون وہ استغفار کرتے تھے وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق حق تھا لسا علی سوالی کے لیے ول محروم اور محروم کے لیے وفل اردی اور زمین میں آیاتن نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں افلا کیا بھلا نہیں تب سرون تم دیکھتے وفس سمائی اور آسمان میں رزقکم رسک ہے تمہارا وما تو آدون اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو فورب بسمائی سمائی قسم ہے رب آسمانوں کے ولرد اور زمین کے انہوں بے شک وہ لحق کن البتہ حق ہے مسلا مانن ما جو انکم بے شک تم تنتقون تم بولتے ہو حل اتا کا کیا آئی تیرے پاس حدیث بات ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی المکرمین معزز عزت والے از دخل علیہ جب وہ اس پر داخل ہوئے فقالو سلام تو انہوں نے کہا سلام کالا سلام کہا سلام قوم ایک قوم ہو من کرون نا آشنا انجانے فراغ پھر آیا الا اہل ہی اپنے گھر والوں کی طرف فجا پھر لے آیا ایک بچڑا سمین موٹا تازہ فقر ربہ الم پھر اس نے قریب کیا اس کو ان کی طرف کالا کہا اللہ تاکلون کیا تم کھاتے نہیں ہو کھاؤ گے نہیں فاؤ جیسا تو اس نے چھپایا منہم ان سے خی فتن خوف قالو انہوں نے کہا لا تخف نہ تم ڈرو وبشرو ہو اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو علیم جاننے والے علم والے لڑکے کی فعق بلتم تو آگے بڑھی اس کی بیوی فی سر رتن حیرت میں فسکت تو ہاتھ مارا وجہ اپنے چہرے پر وقالت اور کہنے لگی اجوزن بڑھیا عقیم بانج قالو انہوں نے کہا کزا لکھی اسی طرح قال ربو کی تیرے رب نے کہا نہ بے شک وہ الحکیم العلیم وہ حکمت والا ہے علم والا ہے قالا کہا فما خطبکم کم تو کیا قصہ ہے تمہارا مرسلون اے فرشتو اے بھیجے قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم سلنا بھیجے گئے ہم علاقوں میں مجرمین مجرم قوم کی طرف لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں علیہم ان پر ہجارتن پتھر منتین مٹی سے مسومتن نشان لگے ہوئے ان دربی کا تیرے رب کے ہاں لل مصرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے فخرجنا تو نکال لیا ہم نے من کا نفیحا جو کوئی اس میں تھا من المؤمنین مومنوں میں سے فما وجدنا تو نہ پایا ہم نے فیحا اس میں غیر بیتن سوائے ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں میں سے وہ ترکنا فیح اور چھوڑ دی ہم نے اس میں آیتن ایک نشانی لذینا ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے وفی موسا اور موسا علیہ السلام میں از ارسل ہو جب بھیجا ہم نے اس کو الا کی طرف بسلطان ایک دلیل کے ساتھ مبین کھلی فتو اللہ تو وہ پھر گیا برک نے ہی اپنی قوت کے ساتھ وقالا اور کہنے لگا ساہر ایک جادوگر او مجنون یا مجنون ہے فخذ نہ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو وہ جنو دہ اور اس کے لشکروں کو فن بزنا ہوں تو پھینک دیا ہم نے ان کو فلیم میں سمندر میں وہ ملیم اور وہ ملامت زدہ تھا وفی آدن اور آد میں ارسلنا جب بھیجا ہم نے علیہم ان پر الریح العقیم بے نفع ہوا کو بے خیر ہوا کو بانج ہوا کو ماں ضرور نہ چھوڑتی تھی من شی ان کسی چیز کو ات آئی علیہ جس پر اللہ مگر جا الت اس نے کر دیا اس کو کر رمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح وفی سمود اور سمود میں الحم جب کہا گیا ان سے تمتتاؤ فائدے اٹھا لو حت ایک وقت تک فعتو تو انہوں نے سرکشی کی ان امر ربهم اپنے رب کے حکم سے فاخذت ہم تو پکڑ لیا ان کو ایک بجلی نے وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے فمستتاؤ تو نہ ان کو استطاعت تھی من قیام کھڑے ہونے کی وما کانو اور نہ تھے وہ منتصرین بدلہ لینے والے وقوم نوح اور قوم نوح من قبل اس سے قبل انہم بے شک وہ کانو تھے قومن فاسقین فاسق لوگ وسما اور آسمان بنائی نہ بنایا ہم نے اس کو بے دن اپنی قوت سے زور سے وہ انا اور بے شک ہم لمو سے اون البتہ وسط دینے والے ہیں اردا اور زمین کو فرش نہ بچھایا ہم نے اس کو فنعم الماہدون تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں ہم وار کرنے والے ہیں وہ کل شعی ان اور ہر چیز میں سے خلقنا بنائے ہم نے زوجینی جوڑے لا تاکہ تم تزک کرون تم نصیحت پکڑو ففر رو پس دوڑو اللہ اللہ کی طرف انی بے شک میں لکم تمہارے لیے من ہو اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلم کھلا ولا تجعلو اور نہ تم بناؤ ما اللہ ہی اللہ کے ساتھ الہن آخر کوئی دوسرا الہ انی لکم بے شک میں تمہارے لیے من اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلم کھلا کزال کا اسی طرح ما اتلزین نہیں آیا ان لوگوں کے پاس من قبل جو ان سے پہلے تھے مر رسول کوئی رسول اللہ مگر قالو انہوں نے کہا ساحر جادوگر او مجنون یا مجنون اتوا بھی کیا وہ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ نصیحت کر گئے بل ہم بلکہ وہ قومن لوگ ہیں تاغون سرکش فتول انہم پسمو پس منہ موڑ لو ان سے فما انت پس نہیں آپ ملوم جن پر ملامت کی جائے وزکر اور نصیحت کیجیے فن وکرا پس بے شک نصیحت تنف المؤمنین فائدہ دیتی ہے مومنوں کو وما خلقت الجن اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو ول انسا اور انسانوں کو اللہ لیا بدون مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں ماں اریدو نہیں میں چاہتا منہم ان سے مر رس کوئی رزق وما اریدو اور نہیں میں چاہتا ایت امونی کہ وہ کھلائیں مجھ کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہو رزاق وہی رزاق ہے ذوالقوتی قوت والا ہے المتین زبردست ہے فن تو بے شک للذین ان لوگوں کے لیے ظلم جنہوں نے ظلم کیا زنوبن حصہ ہے مسلا مانند زنوب حصے کے اصحابہم ان کے ساتھیوں کے فلا جلونی پس نہ وہ جلدی کریں مجھ سے فویل پس ہلاکت ہے للذین کفرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا من یومہم اللذی ان کے اس دن سے وہ جو یو ادون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا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 قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون